ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين اور جب ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی تھی تو اس کا انکار کر بیٹھے حالانکہ اس کے قبل کافروں پر غلبہ کی تمنا اسی کتاب کے ذریعے کرتے تھے تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہو کافروں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ یہود جزیرہ عرب میں ذلت و مسکنت کی زندگی گزار رہے تھے اس لیے وہ اپنے لیے ایک طرح کی قوت حاصل کرنے کے لیے بعض قبائل عرب کے حلیف بن کر رہنا پسند کرتے تھے اور جب اوس و خزرج والے ان پر زیادتی کرتے تو کہتے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے لیکن جب اللہ نے اس آخری نبی کو عربوں میں مبعوث کیا تو حسد کے مارے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوا ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا عبداللہ بن سلام نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود اللہ سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں بخاری بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر یہود کے سریح کفر اور انکار حق کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی یہاں الکافرین سے مراد یہود مدینہ ہیں